الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين کیا آپ نے نہیں دیکھا ان بنی اسرائیلیوں کو جو علیہ السلام کے بعد والے ہیں جب وہ کہنے لگے اپنے نبی کو کہ آپ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کریں کہ اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے وہ نبی بنی اسرائیلیوں کو کہنے لگا کہ کیا واقعتاً ہی اگر جہاد تمہارے اوپر فرض کیا جائے تو تم قتال کرو گے مجھے تو لگتا ہے اللہ تو قاتل تم قتال نہیں کرو گے تو جواب میں کہنے لگے اس وقت کے پیغمبر کو بنی اسرائیلی وَمَا هَنَا اللہ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللہ کیوں نہیں ہمیں کیا ہوا ہم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کہ جب کہ ان کافروں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اپنے اولاد سے جدا کیا ہے پھر جب ان کے اوپر قتال کو فرض کیا گیا ہے تو وہ پھر گئے قتال کے لیے آمادہ نہ ہوئے اللہ قلیل امن ہوں مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے اللہ علیم بالظالمین اللہ پاک جاننے والے ہیں ظالموں کو اس رکوع کے شروع میں بات اللہ رب العزت نے اس جماعت کی کی جو موت سے بھاگے تھے تو بتایا کہ موت سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انسان موت سے نہیں بچ سکتا اور اس کے بعد پھر کتاب کی بات کی جہاد کی پھر قرض حسنہ کی بات کی کہ اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے یہ شروع رقو سے دو تین حیات جو چلی آ رہی ہیں اصل میں یہ سب جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کی ترغیب ہو رہی ہے کہ کوئی موت سے بھاگے تو اس سے بچ نہیں سکتا اگر کوئی جہاد میں ہی قتل ہونا شہید ہونا لازمی امر ہوتا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے عجیب جملے آخری لمحات میں ارشاد فرمائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع تھے حضرت خالد نے بیان کیا کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں کو پہنچا دو جو موت سے ڈرتے ہیں اور جہاد میں نہیں جاتے ہیں کہ اس میں آدمی قتل ہو جاتا ہے تو میرا یہ پیغام ان کو پہنچا دو کہ خالد کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر زخم نہ ہو دشمنوں کے وار کا کہیں تلوار ہیں کہیں تیر ہیں کہیں برچے ہیں کہیں کیا سے کیا ہیں میرا سب جسم کے اوپر جہاد کی سبیل اللہ میں ہی زخم لگے ہیں اور خالد کی موت جہاد میدان جہاد میں نہیں لکھی تھی بس خالد فوت نہیں ہوا خالد تو اپنے بستر پر پاؤں رگڑ رگڑ کر اپنی جان دے رہا ہے یہ ایک لحاظ سے انہوں نے افسوس کی بات کی ہے کہ ایک اچھی بات ہوتی تو مجھے کسی میدان میں شہادت مل جاتی تو میں شہید نہیں ہو سکا معلوم یہ ہوا کہ جہاں موت لکھی ہے موت میں ادھر آنا ہے اگر مدان جہاد میں لکھی ہے تو وہاں آ گئی نہیں تو جسم کا کوئی حصہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عام زلف ہیں آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسما ہیں جو غار سور میں کھانا پانی وغیرہ لے کر جاتی رہی تھی ہجرت کے ان تین راتوں میں یہ حضرت اسما حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں یہ حضرت زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف ہونے کے ساتھ بھی بہت اس کے علاوہ بھی بہت قریبی تھے اور ان کی وفات بھی یعنی ظاہری شہادت کی وفات نہیں ہے بس اپنے عام موت پہ مرے اور یہی پیغام دیا جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے سے پہلے پیغام دیا کہ دیکھو موت جہاں فیصلہ لکھا ہو جس جگہ لکھا ہو جیسے لکھا ہو موت ایسے آتی ہے حضرت زبیر نے ساتھ اضافہ کیا کہ میرے جسم کے اس حصے پر بھی دشمن کی وار کے زخم ہیں جو جسم کا حصہ بندہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا لیکن میری موت نہیں ہوئی میدان جہاد میں اس لیے کہ اللہ نے لکھی یوں تھی اس طرح ہو رہی ہے تو یہ جو دو تین ایتیں گزری اس میں یہ ترغیب دی جا رہی تھی سمجھایا جا رہا تھا کہ موت سے بھاگ کر آدمی نہیں بچ سکتا دوسرے جگہ پہ قرآن پاک نے فرمایا کہ بولو کل تم فی بروجن مشیدہ ان ماتا پور موت بلو کل تم فی بروج مشیدہ تم جہاں بھی کہیں ہو اگر موت کا فیصلہ وہاں ہے اور بڑے مضبوط محلات کے اندر ہوں گے تو اس وقت آ جائے گا وہ تو کہہ نہیں سکتا تو اسی نے پھر انفاق سبیل اللہ کہ یہ بھی جہاد کی ایک ضرورت ہے وہ ذکر کی تو آج بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کو مصر سے لے کر دریا کو پار کر کے وادی تی میں آباد ہو گئے تھے پرونی وغیرہ گھر ہو گئے اور پروہنی کو بھی بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت لے کے چلے گئے ہیں تو پیچھے جانے کی کیا ضرورت تھی لیکن کہ مقام تو بادشاہ ہے اور ایسی کیا بات ہے وہ جا سکتے ہیں تو ہوتے ہیں نا بادشاہوں کو شباش دینے والے لوگ بھی ہر دور میں ہوتے ہیں وہ بارہ ان کی مشورے پر عمل ہوا تو وہ غلط ہو گئے اللہ کو ایسا منظور تھا جب وہاں اس میدان میں آباد رہے موسی علیہ السلام کی وہاں وفات ہو گئی پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی وہاں وفات ہو گئی پھر اس کے بعد یوشا نون علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا دیا گیا پھر وہاں ان کی بھی وفات ہو گئی پھر اس کے بعد شمعون علیہ السلام کے اللہ کا پیغمبر بنا دیا گیا پھر ان کی بھی وہاں وفات ہو گئی ایک عرصہ درمیان میں بغیر نبی کے بنی اسرائیلیوں کے اوپر آ گیا اس گڑبڑ کی شکل ہو گئے کوئی مشرق کوئی کوئی رسم و رواج کوئی ایسی باتیں یوں شروع ہو گئی وہاں قریب ہی جو ایک علاقہ مصر کا ہی علاقہ آباد تھا اس میں جاروت نام کا کافر شخص وہ حکمران تھا چنانچہ اس ان اس شخص نے ان کے اوپر حملہ کیا اور حملے کی صورت یہ بنی کہ یہ لوگ سارے ہی تقریباً بے دین ہو چکے تھے اور اس نے ان کے جو جنگ جو نوجوان تھے سب کو گرفتار کر لیا قیدی بنا دیا اور ان کو ویسے کہیں سیر جنگل میں پھینک دیا کہ ادھر دریا کے کنارے پہ رہتے رہو مچھلیاں کھاتے رہو کچھ کرو اس طرح یہ سوچ اور فکر میں تھے ایک عرصہ یوں ہی رہا ان کا کہ بعد میں یہ آپس میں فکر مند ہو گئے کہ ہمارے بچے جو وہاں گرفتار ہیں ان کو ہم کب چھڑائیں گے کیا ترتیب ہوگی کہ اس دوران ان کے پاس کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے کوئی امیر بھی نہیں ہے کوئی قائد بھی نہیں ہے بس سارے اسی کی طرح ترتیب کے ساتھ ہیں اور اپنی غلطی پر نادم ہیں اپنی غلطی پر ہیں پریشان ہیں کہ خاندان نبوت کی ایک خاتون بس حاملہ تھی اور خاندان نبوت کا کوئی شخص ان میں موجود نہیں تھا یعنی علیہ السلام کے شجرہ نسل میں سے اللہ رب العزت نے وہ اس خاتون کو بیٹا دیا اور بڑا عجیب سا عام بیٹوں سے کچھ ممتاز سا محسوس ہو رہا تھا اور اس کی کفالت کو بیت المقدس کے جو امام صاحب تھے انہوں نے حاصل کر لی کہ یہ ہم سنبھالیں گے کچھ عرصے کے بعد بچہ وہ اس زمانے کو پہنچا جو نبوت کا زمانہ ہوتا ہے تو ایک عجیب سی خوابیں جیسے انبیاء علیہ السلام کو ابتدائی دور میں نبوت سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں آنا نہ وہ شروع ہو گئی لیکن یہ شخص نہ سمجھ سکا وہ امام صاحب کو بتاتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا آج یہ میرے ساتھ ہو گیا امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ شخص چونکہ خاندان نبوت میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے لیے خیر کے فیصلے کر دیے ہوں اور ان کو نبی عطا کرنے والے ہوں کہ دو تین دفعہ کے بعد واقعتاً پھر صحیح بھائی آ گئی کہ جاؤ اپنی قوم جہاں آباد ہے ان کو سمجھاؤ توحید کی دعوت دو رسالت کی دعوت دو سنت کی اتباع کی دعوت دو بس آپ کے یہ ذمہ کام ہے یہ چلے گئے اس عالم نے بھی ان کو سمجھایا کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی آپ تبلیغ کریں یہ جا کے تبلیغ شروع کر دی لوگوں کو سمجھایا تو کثیر تعداد جو کہ کہ دکھ تو پہلے سے ان ان کو تھا کی اولاد گرفتار ہے اس طرح کی ترتیب ہے تو کافی تعداد اس شخص کے ساتھ ہو گئی اس کا نام شمویلۃ والسلام ہے ایک یوشا بن نون ہے اس کے بعد شمعون ہے پھر ایک عرصہ درمیان میں نبوت نہیں رہی یہ بچے کا نام شموئیل علیہ السلام ہے اس سے پہلے وہ حسدیل بھی وغیرہ گزر چکے ہیں ان کو پیغمبر بنا دیا کہ آپ لوگوں نے ان کے سامنے یہ درخواست کی کہ یہ جو قرآن مجید نے اس جگہ پہ ذکر کی ہے اس قالو لنبی لہم ابعث لنا ملکا ان لوگوں نے اپنے موجودہ نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارا کوئی امیر بنا دیں اس امیر کے ماتحت ہم جہاد کریں گے اور وہ جو نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا اور ہمیں اپنے گھروں سے نکالا تھا ہمارے لڑکوں کو گرفتار کیا تھا ہم اپنے لڑکوں کو چھڑائیں گے اور جہاد کریں گے اس پیغمبر نمبر نے ان کو یہ کہا ان کتب عالم کو ملک اللہ کو قابل پہلے کی تاریخ میرے سامنے ہے علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے جہاد کا یہ کہا تھا کہ ازرو کا آپ کو حکم ہو رہا ہے جہاد کرنے کا آپ جاؤ اور آپ کے ساتھ کوئی جاتا جاؤ ہم تو ادھر بیٹھیں گے نہیں جائیں گے آپ جہاد نہیں کرو گے یہ درخواست مطالبہ نہ کرو بس اسی ترتیب پہ رہتے ہو اپنے ایمان اعمال صحیح کرو انہوں نے کہا نہیں مانا اللہ مقاتل فی سبیل اللہ کیوں ہم کیوں نہیں کتاب کریں گے ہم کریں گے کیوں کہ انتظار نہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہمیں اپنے علاقوں سے نکالا ہمارے بچوں سے ہمیں دور کیا گرفتار کیا ہوا ہے انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ایک عصا نازل کیا اس عصا کے اندر سوراخ تھا وہ ایک اونچا سا عصا تھا اس میں سوراخ تھا اور کوئی تیل بھرا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ایسا شخص جب آپ کے گھر میں آئے گا جس کو ہم نے جہاد کا امیر بنانا ہے جیسے وہ آپ کے گھر میں داخل ہوگا اس اثار کے اندر جو تیل ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا بس آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ اثار اس شخص کے ساتھ رکھنا ہے میں یہ دونوں برابر ہو جائیں گے تو اس کو یہ پیغام سنا دینا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کی مجاہدین کی جماعت کے سپسلار ہیں جرنیل ہیں آپ ان قیادت کرتے ہوئے کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے یہ شخص مویشیاں چرانے والا شخص اور تھا سنجیدہ اور کچھ علم وغیرہ کے مسائل بھی جانتا تھا لیکن ایک عام شخص تھا غریب شخص تھا یہ مویشیاں چراتے چگاتے کہیں اس کی مویشیاں گم ہو گئی یہ ڈھونڈنے گیا جیسے کسی کی کوئی چیز گم ہوتی ہے تو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے یہ سوچا کہ اپنے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام سے بھی پوچھ لیتا ہوں کوئی درخواست کر دیتا ہوں دعا کی کہ میں غریب آدمی ہوں اور میری مویشیاں گم ہو گئی ہیں تاکہ وہ مل جائیں یہ شمول علیہ السلاۃ والسلام کے گھر میں اجازت چاہ کے داخل ہو گیا جیسے داخل ہوا وہ علامت موجود تھی اگر العزت کی طرف سے تو وہ آسان کے اندر کا جو تیل ہے اس نے جوش مارنا شروع کر دیا حضرت شمع علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تم مویشیوں کو چراہی کی ذمہ داری ایک حد تک لیتے رہے اور ان کو سنبھالتے رہے وہ گم ہو جانا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بات کوئی اور مویشیوں کی ذمہ داری سنبھالنی ہے اب عورت کی نگرانی کرنی ہے وہ مویشیاں راہ اور ہو گئی ہیں ان کو بتائی پوری بات کہ یہ صورتحال ہے اور اس حساب کے ساتھ قد آپ کا برابر ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی خوب مضبوط تھے جس کو اگلی ایت میں قرآن مجید بیان کرے گا کہ بنی اسرائیلوں نے اعتراف کر دیا کہ یہ کیا بات نہیں ہے یہ غریب آدمی ہے یہ کیوں بڑا بات ہے اس کا نام تھا کرا کے ساتھ عموماً بھول جاتے ہیں لوگ جالوت جیم سے جبر بنتا ہے یعنی جو بادشاہ کافر تھا ظالم تھا اس کے نام میں جیم آتی ہے پہلے تابوت تا سے طاعت بنتا ہے طاعت یعنی یاد رکھنے کے لیے یہ لفظ ہے جالوت اور تالوت دونوں ایک وزن کے الفاظ ہیں تو جین سے جابر بنتا ہے وہ کافی بادشاہ کا نام جالوت تھا اور تا تالوت تا سے طاعت بندگی پریزگاری بات ماننا یہ بنتا ہے تو جو پیغمبر نے جس کو امیر بنایا تھا وہ شخص تالوت تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی لیکن اب ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہمارے پاس تو چند مویشی تھی اور کوئی بارہ میرے پاس نہیں ہے تو جب انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو پیغمبر بنا امیر بنا دیا اس پر اس عید کی تحت علماء نے لکھا ہے کہ امیر بنانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے کہ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ کافلہ سفر کا کہ جس میں چار آدمی ہوں اس پر اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت ہے اور کہیں مجبور تین ہوں تو بھی رحمت برکت ہے دو اقل جماعت ہے ایک امام صاحب بن جائے گا ایک مقتدی بن جائے گا نماز کو کامل ادا ہوگی نا کامل نماز نماز کا جماعت ہے وقت کے اندر اور ایک الواخ ہو الشیطان اگر اکیلا سفر ہے وہ شیطان ہے مقصد کیا کہ وہ شیطان کی زد میں ہے وہ جان میں ہے جب دو آدمی سفر کریں گے نا تو ایک غلط کام کرے گا تو دوسرا کچھ اس کو روکے گا جب اکیلا جا رہا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندے کے لیے تو خلوت یہ محبوب بات ہے اور جو نیک نہ ہو اس کے لیے خلوت صحیح نہیں ہے اور آج کل تو ویسی بھی خلوت صحیح نہیں ہے لوگ کمپیوٹر کا بہانہ لے کے صاحب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سامنے کو دفتر سے بندہ جاتا ایسے ایسے پڑھا جاتے ہیں اس لیے وہ شیطانی دیکھ رہا ہوتا ہے اگر صحیح چیز دیکھتے ہو تو کام پہ کیا ہے تو یہ سب شیطانی باتیں ہیں تو ہم بعض حضرات نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ تعبد من المشاعر یہ محبوب بات نہیں ہے تعدد من الاساتذہ یہ اچھی بات ہے کہ ہر کوئی استاد ہو اس سے کوئی بات سیکھے اس سے بات سیکھے مختلف اذان سے مختلف چیزیں ملتی ہیں لیکن کسی سے نیک بننا ہے تو کوئی اچھا ساتھی بناؤ اور ہر روز بدلو نہیں اس کو لے کر چلو کیوں اس لیے کہ اچھا ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ مخلص ساتھی وہ ہوتا ہے من یار فالا عجوبی کہ جو مجھے اطلاع دے میرے عیبوں پر وہ میرا مخلص ساتھی ہے تو جب ایک ساتھی دوسرے ساتھی بناتے ہیں نا تو وہ اب کچھ عیبوں سے واقف ہو گیا وہ اب اصلاح کر رہا ہے کہ بھائی یہ ساتھی نہیں ہونی چاہیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے اب یہ ساتھی کو بدل کر دوسرا آدمی کوئی مربی بنا رہا ہے یہ محبوب بات نہیں ہے انشاءاللہ اس کے بعد کل عرض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن ربنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن الله إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم من اور ان کو ان کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تابوت کو جہاد کا امیر بادشاہ بنا کر بھیجا ہے وہ کہنے لگے انا یقون الملک کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمارا امیر اور بادشاہ جہاد کا حق کو بالکل یمن ہو ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں ولم یوکن من المال اور وہ اس کے پاس مال کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ وہ امیر بن سکے ان کے نبی شمعیل علیہ السلام والسلام نے ان کو جواب میں فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کو امیر بنا کر بھیج دیا ہے الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور اس میں خوبی بھی ہے کہ علم اور جسم کے اعتبار سے اللہ نے اس کو مضبوط بنایا ہے اور اللہ اپنی بادشاہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اللہ واسع اور علم والا ہے ان کو ان کے نبی نے یہ بات بھی کہی کہ اس تعارت کے امیر اور بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جب امیر بنا دیا گیا آیت و متعبو فِيهِ سَكِينَةٌ سکینتم رَبِّكُمْ وہ صندوق تمہارے پاس خود ہی آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اس میں سکینہ ہے آرام ہے برکت ہے اور اس صندوق میں بقیہ چیزیں ہیں جو چھوڑ گئے تھے موس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلاۃ والسلام اس میں وہ چیزیں بھی ہیں تحمل الملائکہ فرشتے فرشت اس صندوق کو لے کر تمہارے پاس آ جائیں بلا شبہ اس کے اندر نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو بات چل رہی تھی کہ بنی اسرائیلیوں کو جالوت نے اپنے ظلم کا طبقۂ مشق بنایا ہوا تھا اور وہ آ گیا تھا ان کے کچھ لوگوں کو اس نے گرفتار کیا ہوا تھا کچھ عرصے بعد انہیں یعنی احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمیں جہاد کرنا چاہیے اور جہاد کے ساتھ ہی گویا کہ ہماری یہ نجات کی صورت ہو سکتی ہے تو بادشاہ نے اپنے پیغمبر سے درخواست کی انہوں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اب قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جہاد کریں جبکہ نبی نے ان کو کل والے درس میں بات گزر چکی ہے کہ فرما دیا تھا کہ تم کتاب نہیں کرو گے اگر کتاب فرض گئے تو نہیں کرو گے نے کہا نہیں کریں گے اس پر اللہ رب العزت نے تابوت کو ان کا امیر اور بادشاہ بنا کر بھیجا نبی نے ان کو بتا دیا وقال نبی ہوں ان اللہ جب نبی کے سامنے درخواست کر رہے تھے کہ ہمارا ارادہ ہے جہاد کا پکا اور آپ ہمارے لیے کوئی امیر منتخب کر دیں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہ حکم تھا بنی اسرائیل کو کہ سپہ سلات مجاہد مجاہدین کا جو امیر ہوگا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو منتخب کیا جائے گا یعنی پیغمبر اپنی جگہ پر تبلیغ اور دعوت کا کام کرتا رہے گا لیکن اگر کہیں جہاد کی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا کہ یہی پیغمبر جہاد کا سپہ سلام ہے جنرل ہے یا کوئی اور ہم نے بنانا ہے تو اس وجہ سے پیغمبر نے اللہ رب العزت سے دعا کی درخواست کی کہ یہ لوگ جہاد کرنا چاہتے ہیں اور امیر ان کے لیے بنا دیجیے اللہ تعالیٰ نے وہ علامت بتائی بعض رات میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر کے پاس ایک اپنی لاٹھی تھی تو فرمایا کہ اس لاٹھی کے برابر اس کا قد ہوگا اور وہ ان کے پاس خود اپنے تیل کی شیشی تھی اور وہ جو ہے جوش میں آ جائے گا ایک تو بات کل بیان کی تھی ایسی بات لکھا ہے کہ وہ لاٹھی ان کو عطا کی گئی تھی اور ایک سینگ دیا گیا تھا جس سین کے اندر بیت المقدس کے ساتھ کوئی زیتون کا تیل وغیرہ لوگ رکھ دیتے تھے وہ تیل اس سین کے اندر فرمایا تھا کہ ڈال کے رکھو اور لاٹھی رکھو اور اس تیل میں جب جوش آ جائے گا جو بندہ گھر میں آئے گا اسی کو ہی پھر ایسے پسلار بنانا ہے بادشاہ کا جس کا جہاد کا وہ تو ہو گیا سب علامت انہوں نے بتا بھی دیا کہ تمہارے لیے جو بڑا ہے امیر وہ تابوت ہے فوراً اعتراض کیا جیسے ان کی عادت ہے اما یقمر الملک علینا ونحن حق بالملک ولم یقت ساعتا من المال کیسے وہ ہمارا حکمران ہو سکتا ہے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے ہمارا بڑا اور امیر جنرل کیسے ہو سکتا ہے ونحن حق بالملک منہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں زیادہ اہلیت والے ہیں زیادہ گویا کہ اچھے انداز میں بادشاہت کا فریضہ امیر بننے کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں اور مالدار بھی ہیں ہم ولم یو دساں من المال یہ شخص جو ہے اس کا اہل نہیں ہے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ مالدار بھی نہیں ہے غریب آدمی ہے تعلق وہ تو ایک چرواہا تھا جیسے کل عرض کیا ہے لیکن اللہ رب العزت کہ ہاں جس کی جو بات اونچی ہو وہ تو اندر کا نظام اونچا ہونا چاہیے اسرائیلیات میں آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے کہ موصل علیہ السلام نے ایک چرواہے کو ڈانٹا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک آپ ہمارے پاس آتے تو ہماری بکریوں میں ایک خاص بکری ہے اس کا دودھ بڑا میٹھا ہوتا ہے میں آپ کو پلاتا پھر آپ کے سرکی میں مالش کرتا چابی کرتا آپ آرام کرتے یہ وہ چرواہ کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی اس کو تنبیہ کی کہ عجیب بات نہیں ہو اللہ رب العزت تو ان چیزوں سے پاک ہے تو آپ ذکر اذکار کریں حمد و سنا کریں اللہ کا شکر ادا کریں اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی، اس طرح کریں گے مجھے تو نہیں پتا تھا اللہ رب العزت نے بھائی بھیجی کہ اے موسیٰ ہمیں اس کی باتیں بہت پسند تھی وہ کہتا ہے آپ کیوں مانا کرتے ہو اس کو تو بات یہ ظاہر طور پر تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا لیکن اس میں اتباع کا جذبہ فرما برداری کا جذبہ ایسا تھا کہ اس نے اپنے اس لحاظ سے بات کر دی لوگوں نے سمجھا ہے کہ دونے اتباع سے اوہ بات ملتا ہے کھاؤ پر بھی ہو یا دنیا بھی پیسہ ہو تو تب بنی اسرائیلوں نے بات کہی ولم یو تساعتا من المال تابوت کو امیر بنایا گیا ہے اس کے پاس کیسا نہیں ہے سے کیسے کرے ہاں اس کا تو کافی سارا اڑانا پڑتا ہے پھر اس کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے تو یہ غریب آدمی کیسے یہ کام کرے گا نے جواب دیا ان اللہ علیکم یہ میری رائے سے منتخب نہیں ہوا لوگوں نے بے شک مجھے کہا تھا کہ ہمارا کوئی شکر صلاح ہو ہم جہاد کریں گے لیکن میری رائے سے وہ صرف نہیں بنا ہے اللہ رب العزت نے اس کو تمہارے اوپر امیر اور بادشاہ بنا کر منتخب کر دیا ہے اور پھر دوسری سات بات یہ ہے کہ اس میں صلاحیت بھی ہے امیر بننے کی ایک تو اللہ کی طرف سے آ گیا بس اسی کو ماننا ہے ساتھ ایک ظاہری اعتبار سے بات ہے کہ امیر میں امیر بننے کی بڑا بننے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور صلاحیت کے لیے دو شرطیں ہیں ایک صلاحیت یہ کہ اس شعبے سے متعلق اس کے پاس علم ہو کہ وہ کیسے نبھائے گا ان کاموں کو اور دوسری یہ کہ جسم میں کوئی حرارت ہو طاقت ہو برا نہ ہو بالکل کمزور نہ ہو بیمار نہ ہو کیونکہ امیر ہے یہ تو پیغمبروں کے زمانے کی بات ہو رہی ہے نا امیر خود جا کر ساتھ جہاد کرتے تھے تو اس لیے سے اپنا لینا شرط ہے اب تو اندر جو بالکل چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے نا بڑے بڑے ہاں آموں کو عوام کو آگے بھیجنا ہوتا ہے تو اس لیے مریض ہی برداشت ہے ہمارے جنرل کیانی صاحب کے کہ اجازم صاحب کی طرح سانس ایک آ رہا ہے جا رہا ہے ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے اس میں حرارت ہی نہیں ہے ٹانگوں میں سانس ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے تو فرمایا کہ اس میں صلاحیت بھی ہے کہ ایک تو اس کے پاس علم ہے تعلق کے پاس وہ جسم اور اس کے ساتھ جسمانی صلاحیت بھی ہے جو ایک فوجی کے لیے ضروری چیز ہے جب کسی کام کرو ملک کو اس کو جنرل بنا دو وہ بیمار آدمی یہی حادثہ اس کو جاتی ہوئی تقسیم ہند کے وقت تحریک کس کی لیڈر کس کو بنایا اور بابا جی ٹی بی کے مریض تھے اللہ تعالیٰ ٹی بی کے مریض تھے جب ان کو اٹھا کر بٹھایا گیا کہ حضرت جی وہ تقسیم ہو گئی ہے دستخط کر دو تو اٹھ کر جب بیٹھے تو تھک گئے بازو میں سکت نہیں تھی پھر آرام کرایا محمد علی جلح مرحوم کو پھر تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ راحت ہوئی اس وقت ٹی بی لا علاج میں رستہ پھر ان لوگوں نے جو ایک بے دردانہ ترتیب کی ہے کہ جاؤ اس کو یوگ میں پھینک دو کہ وہاں صحت اچھی ہوتی ہے وہ آب و ہوا صحیح ہے وہ وہ چلے گی نا جب ہوا اچھی کوئی نہیں تو بابا جی خود ہی صحیح ہو جائے گے بابا جی کیا صحیح ہو گئے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے تو فرمایا ایک اللہ نے اس کو لیڈر منتخب کیا ہے میری رائے سے یہ نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس شعبے کا علم بھی اس کے پاس ہے کہ کیسے کرنا ہے جہاں کیا اس میں مسائل ہوتے ہیں والجسم اور مضبوط آدمی ہے جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے دو باتیں ہو گئی ایک تو اللہ رب العزت نے تو اس کو منتخب کیا دوسرا اس میں صلاحیت ہے علم کی بھی تیسرا یہ مضبوط جسم والا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہے جسے بادشاہ دے دے یہ اعتراض نہ کرو اللہ حکیم ہے وہ جانتا ہے اور پانچویں بات واسم علیم اللہ رب العزت انہیں پتا ہے کہ کون مضبوط لیڈر ہو سکتا ہے اور کس کو جرنیل بنانا ہے لہذا آپ لوگ اعتراض نہ کرو اور اس کے زیر قیادت جالود کے خلاف جہاد کے لیے تیاری کرو ایک علامت تعلق کی بادشاہ کی اور امیر ہونے کی اللہ رب العزت نے شمول علیہ السلام کو بتائی تھی کہ آپ کے گھر جب داخل ہوگا تو اس کی دو ترتیب سے چیکنگ ہے ایک آثار کے مطابق اس کا قد اور دوسرا اس تیل میں جوش آ جائے گا بس آپ نے اس کو مجاہدین کا امیر بنا دینا ہے یعنی یہ تو علامت تھی شمول علیہ السلام کے لیے اس حیثیت میں دوسری علامت قرآن پاک نے بیان کی ہے عوام کے لیے شمیل علیہ السلام کو بتایا کہ آپ نے اس کو مجاہدین کا امیر بنانا ہے جس میں یہ دو علامتیں ہوں اسات کے مطابق اور تیل میں جوش آ جائے اور عوام کو یہ بتایا کہ <clears throat> جب جالوت نے تمہارے اوپر ظلم کیا اور تمہیں در بدر کیا اس وقت جو پیغمبروں کے تبرکات تھے تمہارے پاس صندوق میں وہ جالوت لے کر چلے جب آپ لوگ اباقت جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تائب ہو رہے ہو اپنے سابقہ گناہوں سے اور اس امیر کے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو تو اس امیر کا من جانب اللہ ہونا علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تارو کے علاقے سے خود فرشتے لے کے تمہارے حوالے کر دیں گے جب تمہارے ہمارے تعبت وہ سندوک فرشتے لے کر آ پھر تکل ملائے الملائکہ ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اس کے صحیح بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے تعلق کے صحیح بادشاہ ہونے کی کہ من جانے ملا یہ بادشاہ ہے دلیل یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس خود بخود آئے گا جس میں برکت بھی ہے اور جس میں وہ باقیات ہیں تبرکات ہیں انبیاء علیہ السلام علیہ سوال تب ہم لوگوں لگائے اور فرشتے لے کر آئیں گے میں لکھا ہے کہ جس وقت تک یہ لوگ ہٹ درم تھے بے دین تھے بنی اسرائیلی اس وقت تو وہ اس وقت تک وہ صندوق ان کے پاس رہا اور انہیں کوئی پریشانی کی صورت نہیں پیش آئی جالوت کی قوم کو جالوت کو لیکن جب ان لوگوں نے کلمہ پہل کی اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے بیس سال تک تو وہ صندوق ان کے پاس رہا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دے رہا تھا اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ بت پرست تھے کہ بت کے سامنے جو جگہ بنی ہوتی ہے اس پر اس کے صندوق ادھر رکھا ہوا تھا وہ خود کے قبضے میں ہے یہ صندوق وہ خدا ہے ان کا اور اب جب رہتی ہیں تو بت نیچے اور صندوق سر پر جب صبح جاتے ہیں تو یہ عجیب پھر اس کو اٹھا کر نیچے رکھتے ہیں پھر دوسرے دن جاتے ہیں صندوق سر پر اوپر تو یہ تو خدا کی توہین ہو رہی ہے اور خدا بھی عجیب ہے کہ وہ اپنی توہین خود کرا رہا ہے نیچے گرا دے اس کو صندوق کو گراتا بھی نہیں تھا جب دو تین دن ہو گئے تو انہوں نے وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ میں رکھوا دیا جدھر رکھوایا اس محلے اور علاقے کے اندر وبائی مرض آ گیا پھر ادھر سے کسی اور جگہ وہاں بھی یہی صورتحال بن گئی ایک بڑی اسرائیل کی وہ جو ایک جماعت گرفتار تھی جو کل کے درس میں آ چکی ہے بات ہے کہ نوجوان بنی اسرائیل کے جالوت میں گرفتار کیے ہوئے تھے کچھ عورتیں کو جس طرح ان سے ایک خاتون نے ان کو بتایا کہ اس صندوق کو بس چھوڑ دو ان کی طرف حوالے کر دو پھر ہو جائے گی تمہارے علاقے میں وبائی مراض نہیں آئیں گی چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا ایک بیل گاڑی کے اوپر اس کو رکھ کے ویسے چھوڑ دیا وہ آگے بیل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 الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين جب تعلوت نے لشکر بھیجنے کا ارادہ کر دیا تو ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کی وجہ سے امتحان میں مبتلا کرے گا بس جس شخص نے اس نہر میں سے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے اور جس نے پانی چکھا بھی نہیں ملی بس وہ مجھ میں سے ہے اللہ بِيَدِ مگر ایک چلو ایک دفعہ بھی لینے کی اجازت ہے بس بہت ساروں نے اس میں سے پی لیا مگر تھوڑوں میں سے تھوڑے میں سے لوگوں نے نہیں پیا فلما جاوزہو ہوا آمنوا عاملوم پھر جب اس نہر سے تھوڑا آگے گزرے یہ تالوت بھی اور ان کے ساتھی بھی تو یہ ساتھی کہنے لگے تالوت کو لا لنا اليوم بجالوت وجنودی کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہنے لگے وہ لوگ جن کو اپنے رب سے ملنے کا یقین تھا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آل ایمان کی جماعت کم ہوتی تھی غلط فیتم کثیرتم بزن اللہ وہ کم جماعتیں کئی دفعہ بہت ساری جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب بن اسرائیلیوں نے اپنے پیغمبر شمیر علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گرفتار لوگوں کو چھڑانا چاہتے ہیں ہمارا کوئی لیڈر ہونا چاہیے اس پر اللہ رب العزت نے ان کو لیڈر تابوت دیا اور نشانیاں دی اس کے برحق لیڈر ہونے کی کہ یہ جو ہے وہ صندوق واپس آ جائے گا جو جالوت نے تم سے قبضے میں کر لیا تھا اس صندوق کے اندر تورکات تھے مما کا آل موسیٰ و آل ہارو چنانچہ وہ فرشتے لے کر تابوت وہ صندوق آ گئے پھر یہ سمجھ گئے کہ اب ہمارا جو سپہ سلار یا جنرل جو لیڈر ہے وہ جس کے ماتحت ہم نے جہاد کرنا وہ تالوت ہی ہے چنانچہ تالوت نے اعلان کیا کہ کون جہاد کے لیے نام لکھوانا چاہتا ہے اور خوب اس میں پھر جوش و خروش کی ترتیب ہوئی یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جن میں سے اسی ہزار لوگوں نے جہاد کے لیے نام لکھوائے عموماً ایسے ابتدائی وحلے میں بغیر تربیت کے جب لوگ ناربازی بازی میں آ کے نام لکھوا لیتے ہیں تو جیسے تھوڑی سی مشکل بات پیش آتی ہے تو بھاگتے بھی بہت جلدی ہیں جو نام جلدی لکھواتے ہیں وہ پھر بھاگتے بھی جلدی ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے اور ایک بہادر بہت سارے لشکر کو بنا کر بنا دیتا ہے اور ایک بزدل مجاہد پورے لشکر کو بزدل بنا دیتا ہے جہاد میں جانے کو بہت سارے امور میں ترغیب کے ساتھ بات کی ہے فضیلت کے ساتھ بات کی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اختیاری شکل میں بات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف آپ کا پہلا جذبہ وہ سفر اختیاری تھا اور آپ کے دور کا آخری غزوہ غزوہ وہ مکمل بیادر تھا کہ کوئی شخص مدینہ میں نہیں رہ سکتا ہر شخص نے جانا ہے ہمارے ساتھ مگر یہ کہ جس کو ہم اجازت دے دیں وہ مدینہ میں رہے گا یہ آپ کا آخری غزوہ ہے اور دو تین سے غلطی ہوئی پھر آپ ناراض ہو گئے تھے جس کا گیر اٹھار سے کریں تو جہاد میں عموماً ترغیبی بات ہوتی ہے اور پھر تربیت ہوتی ہے پھر اس کے بعد آگے میدان میں مجاہدوں کو بھیجا جاتا ہے کہ کہیں فائدے کے بجائے نقصان ہی نہ ہو جائے یہاں جو اسی ہزار لوگوں نے وہ زہری بھگدڑ اور نارے شارے جوش و خروش جب دیکھا تو نام لکھوائے اللہ پاک نے ان اسی ہزار کے امتحان کی ایک ترتیب کی ہے کہ جن لوگوں نے بھاگنا ہے نا وہ ابھی سے بھاگ رہا ایسا نہ ہو کہ میدان جان جب شروع ہو جائے جان تو اس وقت یہ لوگ بھاگیں تو نقصان ہوگا ایک امتحان میں مبتلا کیا سخت گرمیوں کا موسم تھا لشکر مسلمانوں کے بنی اسرائیل کے لشکر نے قوم عمارتہ پر جہاں جالود کی بادشاہی تھی حملہ کرنا تھا تو پیدل سفر کو ہی تھا سخت پیاس میں مبتلا ہو گئی اور سامنے نہر بھی آ گئی اس نہر کے بارے میں بعض لوگوں نے تو اردن کی نہر کہا بعض نے کہا مطلب کوئی ایک چشمہ تھا جس سے وہ تھوڑا بہت پانی بہ رہا تھا حضرت تابوت نے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ آگے نہر آ رہی ہے اس میں سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے جو پانی پی لے گا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے یعنی اتنا سخت امتحان تھا اور ادھر سخت گرمی بھی ہے پیدل سفر ہے سب ترتیبیں مشکل ہے اور صاف پانی پینے سے حکم ہوا کہ اجازت نہیں ہے پانی پینے کی ہر جگہ میں امیر کی اطاعت واجب ہے اور امیر کی اطاعت کے بغیر نقصان ہی نقصان ہے جبکہ امیر خلاف سرا حکم نہ دے رہا ہو لیکن جہاد کے موقع پہ امیر کی اطاعت بالکل ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے ذرا سا ہوا تو فوراً فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے اتنی سخت وہ اطاعت کا حکم ہے چنانچہ امیر نے جب کہا کہ کوئی شخص اس میں سے پانی نہیں پی سکتا اور جس نے پانی پیا وہیں سمجھ نہیں تو پھر ہم میں سے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاندان نبوت کی جو ایک رضا ہے خوشنودگی ہے اللہ جن پر راضی ہے وہ اس گروہ میں سے نہیں ہے پھر ناراض لوگوں کے گروہ میں ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مواقع پہ ایسے فرمان موجود ہے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جو شخص مہمان کا اکرام نہ کرے فلح سمنا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک جگہ پہ فرمایا کہ من منحم السلام فلح سمنا جو مسلمان مسلمان کے اوپر اسلحہ لے کے تان دے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس طرح ایک مقام پہ فرمایا منگشار علیہ سمنا جو کوٹ ملاوٹ کرتا ہے کاروبار میں وہ ہم میں سے نہیں ہے ملم یوکر صغیر انا ولم یوکر کبیر کبیرنا جو یرحم صغیر انا ولم یوکر کبیرنا علیہ سمنا جو بچوں پہ رحم نہ کرے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ایسی کئی مقام پہ ایک مقام پر فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس سمنی جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے بے رخی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ سارے اعلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ایک جماعت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی اور رضا اور برکت متعلق ہے یہ اس جماعت میں سے نہیں ہے یہ ناراضی والے لوگوں میں سے ہے یہ حریف ہے گویا مد مقابل ہے ہماری فوج کا فرد نہیں ہے فلائی سے نہیں یہ سخت ناراضگی کی بات ہے عمر یہ تعمیر ہو فین نہ اور جس نے کچھ بھی نہ لیا تو وہ پھر ہم میں سے ہے بس سبب علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی نیکی ہو سب کا تعلق صبر کے ساتھ ہے نماز ہے فارماز روزہ ہے کوئی ہے کوئی بھی نیکی ہے خواب چھوٹی سی نیکی ہے جس کو استاد یا سنت یا نفل کا درجہ دیں یا بڑی سنت ہے بڑی بڑی نیکی ہے جو ارکان اسلام میں سے ہے یا اس سے بڑی کی ایمان والی ہے سب کا تعلق صبر کے ساتھ ہی ہے صبر و تحمل سے وہ کام کرنا چاہتا ہے ہو جائے گا اور اگر نہیں دل توڑتا ہے تو پھر کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا اور پھر یہ مرحلہ جو میدان جہاد کا ہے یہ تو صبر ہی صبر ہے صبر کے بغیر تو اس میں اور کوئی راہ ہی نہیں ہر چیز میں صبر ہے تو یہاں بھی صبر ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ایک شخص کام کرنے جا رہا ہے جہاد کا اور یہ پانی نہ پیو تو اللہ نے خود انتظام کرنا ہے وہ پانی کی ترتیب ہو جائے گی ممکن ہے ابھی امتحان ہو اور اسی میں خیر اور بہتری فلائی فلاحی کامیابی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور مفسر قرآن ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں اور بڑے علماء صحابہ کرام میں سے ہیں انہوں نے آیت کی تفسیر میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس موقع پہ تین جماعتیں ہو گئیں ان اسی ہزار جنہوں نے جہاد کے لیے نام لکھایا تھا اسی ہزار کے تین گروہ ہو گئے ایک ناقص فیل دوسرے کامل اور تیسرے بالکل ہی اکمل جو ناقص تھے یعنی پانی پینے لگ گئے پینے لگ گئے اور پھر آگے پانی سے جب آگے بڑھے کہنے لگے لا طاقت لن لوم بجالوت وجن آگ مشکل ہے ہم سست ہو گئے ہیں پانی زیادہ پی لیا ہے اور پانی زیادہ واقعتاً <clears throat> سستی کا سبب بنتا ہے بن تین سو انیس یا تین سو تیرہ تیرہ باقی ساری دماغ پانی پی کر بس وہ تھکے ہوئے بیل کی طرح گر گئی ہے بس اب ہم نہیں جا سکتے ان میں سے چار پانچ تو یہ جو بالکل اکمل تھے ایک نب یہ بزرگ تالوت اور دو چار ساتھی ان کے اور انہوں نے بالکل پانی نہیں پیا کچھ چند لوگوں نے پانی پیا ہے لیکن یہ جماعت دونوں اکمل اور کاملین دونوں کی مل کر تین سو تیرہ یہی وجہ ہے کہ تین سو تیرہ بدر کے مجاہدین کے بارے میں بھی یہ عید پڑھی جاتی ہے کم من غلبت اللہ کہ وہ تین سو تیرہ وہ بھی تین سو تیرہ یہ بھی تین سو تیرہ باقی سارے وہ بس پڑے رہ گئے اور یہ تین سو تیرہ جہاد کے لیے تعلق کے ساتھ گئے اور اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی تو لیکن جو لوگ کے کامل تھے یعنی جنہوں نے ایک ایک چلو پانی پی لیا وہ کامل تھے جنہوں نے بالکل نہیں پیا وہ اکمل تھے جنہوں نے خوب سیر ہو کر پیا وہ ناقص وہ فیل ہو گئے وہ سارے کے سارے پڑے کے پڑے رہ گئے جنہوں نے تھوڑا سا پیا انہوں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ مقابلہ آج بڑا عجیب ہوگا کہ ہم بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں تین سو تیرہ کوئی تعداد نہیں اور وہ تو لاکھوں میں ہے بادشاہ ہے جو اکمل لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ملاق اللہ کم من قلیلت کلیل اللہ کہ قلت پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے اللہ رب العزت کی طرف سے قلت و کثرت پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے کتنی دفعہ جماعتیں دینی کم ہوتی ہیں اللہ پاک کے حکم سے وہ اکثر لشکر پر غالب آ جاتی ہیں آپ لوگ حوصلہ رکھو صبر کرو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے یہ ان اکمل لوگوں نے کاملین کو جو تین سو تیرہ کے اندر ہی تھے ان کو سمجھایا چنانچہ وہ سمجھ گئے اور ثابت قدم ہو کے لڑے جو کل کے درس میں بات آ جائے گی بات یہاں پر کہ امیر نے جو بات کہی کہ شرب امن ہو فلحی سمنی یہاں جو لشکر کے بھاگنے کی ترتیب بنی ہے وہ امیر کی اطاعت نہیں ہوئی ایک مرتبہ حضرت عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں ان کو آپ نے ایک لشکر کا امیر بنایا اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کو ان کے ماتحت بنا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر اس طرح سارے ان کے ماتحت ایک جگہ پہ رات کو پڑاؤ ڈالا صبح جہاد کے لیے جانا تھا دشمنوں کے علاقے میں سردی کا موسم تھا اور سارے مجاہدین اب کانپ رہے ہیں اور کھانے کی کی بھی بھی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے اور آگ آگ کے لیے جلانے کی بھی اجازت نہیں امیر صاحب نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص آگ نہیں جلا سکتا نہ کھانا گرم کر سکتا ہے نہ پکا سکتا ہے نہ سردی کا دفاع کر سکتا ہے سیک کر آپ لوگوں نے شکایت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے کہ حضرت امیر تو اس وقت وہ ہیں تو آپ سفارش کر دیں کہ آپ کیوں نہیں جلانے دیتے امیر صاحب امیر ہیں عمر راس کہا بھائی میں تو نہیں کرتا ہوں امیر کی اطاعت کرنی چاہیے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ حضرت عمر فاروق سخت ہیں ان کے پاس جاتے ہیں لیکن یہ سمجھا نہیں تھا کہ وہ سخت کس کے لیے ہیں تو چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمایا کہ نہیں امیر کی اطاعت واجب ہے بس خاموشی سے رہو موت حیات کے فیصلے اللہ پاک ہیں یہ کام بھی اللہ کا ہے بھوک سے ہم بہت دفعہ بھوک سے ہم نہیں مرے ہیں بہت دفعہ بھوکے ہم نے گزاری ہیں ہم نہیں مرے ہیں ایک دفعہ امیر لشکر تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک قافلے کی طرف ہم جا رہے تھے دشمنوں کے قافلے کا تعاقب کرنا تھا راستے میں کھانا وانا ختم ہو گیا وہ مل ہی نہیں رہا اور سارا جن لوگوں نے سعودیہ خضر عمود یہ علاقہ دیکھا ہے سہرائی سہرائی سہرائیں پیدل لشکر کھانا وانا پتا تو کھجوریں تھوڑی سی رہ گئیں ایک ایک کھجور ملتی تھی پھر ایک ایک کھجور بھی ختم ہو گئی پھر گٹھلیاں سنبھالتے رہتے تھے وہ گٹھلیاں چبانے کے لیے ایک ایک ملی وہ بھی چبا چبا کے پانی پی کے وہ گٹھلیاں بھی ہڈی سی لکڑ سی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی پھر اس کے بعد پتے چبانے کے لیے ملے پھر ایک وادی سے ہم گزرے کہ اس کے پتے بھی کڑوے تھے کہ ہمارے ہونٹ سارے پھٹ گئے لیکن ہم نہیں مرے اور جب دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا ثابت قدمی سے تو اللہ پاک نے ہمیں فتح دی ہے لہذا امیر کی اطاعت واجب ہے جب انہوں نے حکم دے دیا کہ آگ نہ جلاؤ تو آگ جلانے کی اجازت نہیں ہے اور ثابت قدم رہنا ہے ثابت قدمی کے ساتھ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ متعلق ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں جہاں گناہ کبیرہ کا وہ شمار کرایا ہے وہاں یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ میدان جنگ میں کچھ دے کر بھاگے چنانچہ مسلمہ کا ذات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس نے دعوی نبوت وہ جھوٹا نبی اس نے دعویٰ کر دیا تھا آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کا سپاہی بنا کر امیر بنا کر بھیجا لیکن وہ قلعے کے اندر بند ہیں اور قلعہ اتنا مضبوط ہے وہ دروازہ کھولنے تو مجاہدین اندر جائیں وہ دروازہ نہیں کھولتے ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ مشہور صحابی ابو دجانا جنہوں نے غزوہ احد کے اندر رسول پاک پر جب باریں آ رہی تھی تو پشت کر دی تھی لشکر کی طرف جو ستر کے لگ بھگ تلواروں کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کی کمر پر آئے تھے جو ان دشمنوں کا نظریہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پھر اسی میں آپ نے فرمایا تھا کہ کون میری تلوار کے لینے کا اہم ہے اسی غزل عہد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون میری تلوار کو لینے کا اہل ہے کہ اس کا حق ادا کرے تو ابو دجانہ نے دو تین دفعہ اپنے اعلان کیا اور دو تین ہی دفعہ ابو دجانہ نے آگے سے کہا حضرت میں ہوں اور یہ گھس گئے پھر اس طرح چلتے گئے آر پار آ گئے ابو دجانہ صاحب تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب مسلمہ بن قذاب کے اس قلعے کا محاصرہ کیا وہ دروازہ نہیں کھول رہے عجیب بات ہے ابو دجانہ نے کہا خالد سے عرض کیا کہ حضرت آپ نا مجھے ایک ٹوکری سی کوئی ترتیب کر کے تو ایسے اس میں باندھ کے تو یوں زور سے پھینکو یا کوئی طریقہ کرو رسی کے ساتھ وہ کہ میں کلے کے اندر چلا جاؤں میں وہاں کوئی ترتیب کروں گا یہ دروازہ تو کھو لینا چنانچہ یہ کسی طریقے سے اندر چلے گئے اور تلوار چلانا شروع کر دی اندھیرا تھا تلوار چلانا جب شروع کی تو کلے والے مسلمہ قذاب کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور جب خوب وہ تلوار چلائی انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا لشکر کے اندر داخل ہو گیا ہے دروازہ کھولا بھاگنے کے لیے ادھر سے درخت میں چھوٹ تھا دروازہ جیسے کھولا ادھر سے سارے مجاہدین اندر چلے گئے اٹھائیس ہزار مسلم کے جو سپاہی تھے وہ کلے کے اندر ہلاکت کا ڈھیر بن گئے جس میں کئی ہزار بندے صرف ابو دجانہ نے قتل کیے تھے تو اصل تو جنگ میں صبر کی بات ہی ہوتی ہے ان شاء اللہ کل کا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اور جب مجاہدین کا آمنا سامنا ہوا جالود اور اس کے لشکر کے ساتھ تو مجاہدین یہ دعا مانگنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو پکا کر اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں فہضموہم بِإِذْنِ اللہ کافروں کی جماعت کو اللہ کے حکم سے شکست ہوئی داود علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت عطا کی تھی اور بھی جو کچھ اللہ نے چاہا داود علیہ السلام کو علم دیا ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو <clears throat> بعضوں کو بعض کے ذریعے سے یوں جنگ کرا کے ہلاک نہ کرتے تو زمین فساد سے بھر جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر فضل والا ہے تلک آیات اللہ ندوہ علیہ کا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک بلا شبہ آپ بھی پیغمبروں میں سے ہیں بات چل رہی تھی کہ تالوت کو حضرت شمیل علیہ السلام نے مجاہدین کا امیر بنا کر جالود کے خلاف لڑائی کے لیے منتخب کر دیا چل پڑے وہ نہر والا امتحان آیا اس میں انہوں نے منع کیا لیکن اکثری تعداد نے وہ پانی پیا خوب سیر ہو کر وہ جو اسی ہزار نے نام لکھوائے تھے وہ سارے قتل صرف تین سو تیرہ رہ گئے جنہوں نے بات پیغمبر کی مانی تھی بس یہی لڑائی کے لیے آگے آئے ولما برزو لجالو تب جنودی جب آمنا سامنا ہو گیا برز کہتے ہیں للکارنا چنانچہ عربی زبان میں محاورہ ہے مجاہدین حل میں مبارز کا لفظ کہہ کر میدان میں اترتے تھے اس دور میں کیونکہ اب تو جنگ کی نوعیت ہی اور طرح ہے اس زمانے میں جنگ تو دونوں جماعتیں کھڑی ہو جاتی تھی تو جو ان میں سے پہلوان ہے وہ آگے میدان میں آئے ادھر سے بھی آتے تھے پھر ادھر سے بھی آتے شروع میں یوں ہوتے تو تین دفعہ پھر اس کے بعد مٹ بھیڑ ہو جاتی تھی اور سارے ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں اصل تو اسی وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ کون بہادر ہے کون لڑ سکتا ہے کون نہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آم ظلم تھے وہ اتنے بہادر تھے اتنے بہادر کہ ایک دفعہ تقریباً پونے دو لاکھ کا مجمع تھا اور یہ لوگ جانتے آپ نے تشکیل دی ہوئی تھی کہ جانا ہے اور زبیر ساتھ ہے اور فلاں ساتھ ہے انہوں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے کہ ہم لوگ تو بہت کم ہیں لہذا مجھے اندر جانے دو دشمن کے لشکر میں گھس گئے گھوڑے کے اوپر اور پہلے مارتے ہوئے تلواریں پار ہو گئے پھر مارتے ہوئے واپس ہو گئے جن میں سینکڑوں ان کے بندے ہلاک ہو گئے اور یہ واپس آ گئے ایک بندہ دو پونے دو لاکھ مجمے کے اندر گھس گیا اور یہ ترتیب اس وقت تو جنگ کی یہ صورت حال تھی تو برازہ کہتے ہیں آمنا سامنا جب مسلمان مجاہدین کا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ تو دعا کرنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا بسب اقدامنا بنس علی القوم و مجاہدین کے لیے جو بھی جتنا نازک کام کر رہا ہے دین کا اس کے لیے اتنی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے کوئی مسجد کا امام صاحب ہے تو عام عوام کے مقابلے میں اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اسی طریقے سے اور کوئی اسلامی سربراہ ہے کوئی اسلامی امیر ہے کسی جماعت کا پھر اسی طرح مجاہدین مجاہدین کی عام لحاظ سے ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو مجاہدین کو بتائی اپنے سوم و سلاد کے پابند ہونے کے ساتھ کہ ہرس نہیں کرنی ہرس جیسے مجاہدین میں آ جائے گی پھر فتح کے فیصلے واپس ہو جاتے ہیں نمبر دو کہ استقامت جانتا کریں یہ مجاہدین کی کے لیے دوسری ہدایت ہے اور تیسری کہ آپس میں اچھے اخلاق کے ساتھ زیر مسافر ہیں جد و عناط بغض مسکینہ یہ وہ چیزیں کا ویسے ہی حرام ہیں لیکن ایک ایسی جگہ پر یہ لوگ ہیں کہ یہ چیزیں بالکل ہی نامناسب ہیں چنانچہ مجاہدین میں نہیں ہوتی ہیں اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ مجاہدین میں نہیں ہوتی اور صرف خوف خدا ہی ہوتا ہے چوتھی چیز کہ پہلی چیز لالچ نہ ہو دوسری چیز استقامت ہے صبر ہے اور چوتھی چیز کہ آپس کے اندر اچھے اخلاق ہوں تیسری اور چوتھی چیز ہے کہ مسلسل دعا میں مصروف رہے مسلسل کہ تاکہ پوری توجہ اللہ کی طرف ہو کہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں کہیں بھی مجاہدین کی جماعت میں اللہ سے مدد کے علاوہ زہری قوت کی طرف تھوڑی سی نسبت بھی مجاہدین کی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک فیصلے واپس کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنی قوت سے جیتتے ہو تو جیتو یہ جو تھوڑی بہت غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننے میں ہوئی عہد میں اس میں ساتھ دوسری بات یہ بھی تھی کہ ہم تو تین سو تیرہ تھے بدر میں اور ان کی تعداد ہزار تھی اب تو ہم ہزار ہیں ہم ہزار ہیں بغیر میں ہم ہزار ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے علماء سے میں لکھا کہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علما کہ یہ بات ہمیں پسند نہیں آئی ہزار بھی ہوں یا دس ہزار ہوں یا دو سو ہوں نسبت اللہ ہونی چاہیے بس صرف اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ آئے گا پتہ کا تو تھوڑی سی گویا کہ جنگ کی صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ادلا بدلا پھر بعد میں فتح مسلمانوں کو ہی دے دی لیکن اس چیز کی اصلاح کر دی کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ہی ماننا ہے تو چوتھی چیز مسلسل مجاہدین ربنا افرغ علینا صبرا یہ دعا کرتے ہیں بے شک سارے ہی نیک کیوں نہ ہو سارے ہی مقرر کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی میدان جہاد میں حکم کو دیا یہ دعا کرتے ہیں حضرت بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دعا میں ہیں سجدے میں ہیں میں پہاڑوں کے پیچھے پیچھے اج صاحب نے بدر کا علاقہ دیکھا ہے آپ ان سے پوچھیں پیچھے پیچھے پہاڑیوں کے اس سائڈ سے یوں ہو کے واپس آ گیا کافی وقت لگا پیدل تو رات بھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پورا چکر لگا کے آ گیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدے میں ہی تھے تو سارے ہی دیکھ کے سارے ہی تو پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی دعا مجاہد کے لیے شرط ہے کہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتا رہے اور مسلسل دعا کیا ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اگر اس جماعت کو ہلاکت کے فیصلے سنا دیے گئے تو آپ کا نام لینے والا زمین پر ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہے گا یہی تو میرا ذخیرہ ہے یہی میرا سرمایہ ہے جو مکی زندگی کے تیرہ سال میں میں نے یہ تین سو تیرہ جمع کیے ہیں مدینہ کا تو ابھی ایک سال مکمل ہوا ہے تو دعا مسلسل ہو رہے ہر ابو سے دین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کا ہاتھ پکڑا کہ بہت ہو گئی دعا اللہ مدد کے فیصلے نازل فرما دے دیں گے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور اللہ رو کہ ہمارے دلوں سے دشمنوں کے روگ دور کر دے ہمارے روگ دشمنوں پر حاوی کر دے یہ مسلسل دعا پوری رات ہوتی رہی کہ جس پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہٹا دیا کہ حضرت فیصلے ہو جائیں گے فیصلے ہو جائیں گے ہم خالص اللہ کے لیے آئے مقصد ایک تسلی دینے کے لیے ورنہ تو صدیق سے پیغمبر زیادہ جانتا ہے کہ فیصلے اللہ کی مدد کے آ جائیں پھر دعا مانگنا بھی ایک عشق ہوتا ہے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی لیکن اس کو ایک ذائقہ اور سرور آ رہا ہوتا ہے مناجات کرنے میں اپنے خالق سے باتیں کرنے میں خاص اس کو ذائقہ آ رہا ہوتا ہے ہے اسے پتہ میری دعا تو قبول ہو گئی ہے تو خالص اللہ کا کام یہ قبول ہی قبول ہے لیکن منازعات میں ایک ایمانی جو نورانیت محسوس ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے دعا نہیں بند ہو رہی ختم نہیں ہو رہی وہ بس اختتام نہیں ہو رہا اس کا کہ وہ ایک خاص نورانیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس لیے لمبی دعا ہو رہی ہے تو چوتھی بات کہی اور دعا کا جملہ عجیب کہا ربنا افرغ افرغ افرغ علینا فرغ کہتے ہیں بالٹی بھر کے پوری یکدم گرا دینا اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے تھوڑا سا صبر نہیں بہت بڑا صبر عطا کر ہم تین سو تیرہ اور ادھر وقت کا بڑا فرعون ہے جالوت جس کا لکھا ہے تاریخ میں دس فٹ تک تین من کی وہ زرہ بیٹھتا تھا تین من کی سرا ویسے تین من اٹھانا اب تو دو دو جوان لگے تو وہ آٹا تو ویسے مہنگا ہے تو دو جوان اٹھاتے ہیں بازو لگا کر بڑی مشکل سے جلدی جلدی کہیں پہنچانا ہو تو فوراً تین من جالوت کی صرف زرا ہے اور صرف اس کا سر محفوظ ہے یعنی اس پر کوئی چیز نہیں ہے باقی سارے جسم پر ہے وہ زرا آخر وہ اٹھا سکتا ہے تو تب اتنا پہلوان تھا اور اس کی اتنی فوج تھی اور ادھر تین سو تیرہ تو صبر زیادہ ہی مانگنا ہے ربنا افرغ علینا صبرا اقدامنا ہمارے قدموں کو مضبوط کر پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کر کہ دشمنوں کے سامنے ایسا ہمیں قوت والا بنا دے کہ آپ راضی ہو جائیں ہم سے کہ صحیح میرے دشمن کے خلاف لڑے ہوا عالم قومی کافرین اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما چنانچہ دعا قبول ہو گئی اللَّهِ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ان کو اپنے حکم کے ساتھ شکست دے دی ان کے ذریعے سے یعنی مجاہدین کے ذریعے سے ان کو کافروں کو بِإِذْنِ اللہ اپنے حکم سے ان کو شکست دے دی اور عجیب اللہ کا نظام ہے کہ وقت کے سب سے بڑے فرعون کو ظالم اور جابر کو عبرت بناتے ہیں نمرود کو مچھر سے مروایا اور فرعون کو پانی کے ساتھ ڈبو کر کہنے لگا امن تو برب موسا ہارو بہت سخت ہوتا لگا پانی میں تو لوگ ڈوبتے ہی رہتے ہیں یہ کیا ہوا ایک ہوتا لگا کہنا امن تو رب بنو صاحب ہارو جبرائیل نے کہا آلام وقت آسائی تو من کب آج ایمان جا رہا ہے ایک ہوتے کے بعد اس سے پہلے کیا کرتے تھے لیکن اللہ نے دکھایا کہ جو ان ربو کو ملک آلہ کہتا تھا پانی کا ایک گوتا بھی برداشت نہیں کر سکا اور ادھر کیا ابو جہد جس کو ابو الحکم کہتے تھے مشرقین گویا کہ ہوائیں بھی اس کے اشاروں سے چلتی ہیں تو دو ننے سے بچوں سے سر قلم کروا دیا ابو جہل کا اور اب پتنے ہمارے اس فرعون کا کیا بنے گا کیسے عبرت کی نشانی ترتیب اللہ پاک دیتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ عبرت ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتے اللہ دکھا دے تو ایمان میں تازگی محسوس ہوگی تو کیا کیا یہ دس تین من کی زرہ پہنتا ہے اور غرور اور تکبر سے لگا کر اللہ رب العزت نے داود علیہ السلام کے لیے بھیجا حکم شموئی کو کہ داود کے والد کو کہو اپنے بیٹوں کو جہاد میں لے آئے اچھا، وہ پانچ چھ بھائی ہیں داود چھوٹے ہیں باقی بھائی بھائیوں کو بھیج دیا کہ پیغمبر نے کہا علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ رہے ہمارے کہ اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے بھیج دو سب کو بھیج دیا اور چھوٹے بچے کو نہیں بھیجا داود علیہ السلام کو نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی بھیجی کہ ان کے باپ کو کہوں داود کو ضرور بھیجے واللہ عالم کے لکھا مفسرین نے کہ راستے میں آ رہے ہیں داود تو پتھروں نے یہ بات کہی پتھروں نے کہ ہمیں اٹھا لو کہاں آئیں گے تین پتھر بولے راستے میں انہوں نے اٹھا اٹھایا جب جنگ شروع ہو گئی تو وہ ایک منجلیک جس کے درمیان میں وہ پتھر سے ڈال کے نا تو یوں چڑیاں اڑانے کے لیے لوگ کھیتوں میں پھینکتے ہیں یا اس طرح کی کوئی نام ہے تو وہ ان کو چلانا آتی تھی ایسے چلائی وہ ایک پتھر چھوٹا سا اس کے یہاں لگا زخم ہو گیا اور تو کوئی جگہ لگنے والی تھی نہیں جالود کی دوسرا پتھر مہنگا وہ لگا زخم زیادہ ہوا اور گر گیا اور جا کر پھر اس کو ختم کر دیا گیا اللہ پاک نے اس وقت کے فرعون کو ایک آٹھ سالہ بچے کے ذریعے سے ختم کرایا کہ تمہاری کیا صدارت ہے کیا تمہارا بڈیرہ پن اور بادشاہ ہو کہ اتنے بڑے بڑے ظلم کیے اور ایک چھوٹے سے بچے نے تمہیں ختم کر دیا وقت اللہ داود جاود اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو جب عمر اس مقام کو پہنچی کہ نبوت دینی چاہیے تو فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ آج تک تو یہ کچھ عرصے تک فیصلہ تھا کہ پیغمبر اور ہوگا مجاہدین کا سفت سلار اور ہوگا آج یہ فیصلہ ہو گیا اللہ تعالی کی طرف سے کہ جو پیغمبر ہوگا وہی مجاہدین کا بھی صفت سلار ہوگا فرمایا واقع اللہ والحکم والحکمہ ہم نے ان کو یعنی داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کر دی اور نبوت بھی عطا کر دی وَعَلَّمَهُ میں معاشاں اور بھی جو ہم نے چاہا داود علیہ السلام کو سکھا دیا اشارہ ان کے زبور کی کتاب کی تلاوت کی طرف کیا ہے کہ ہم نے ان کو ایک عام پیغمبروں کے مقابلے میں ایک خاص معجزہ بھی دیا تھا کہ ان کو اچھی آواز عطا کی تھی چنانچہ آج کل بھی مشہور ہے کہ یہ لہن داودی ہے علماء نے لکھا ہے کہ پرندے رک جاتے تھے جہاں تلاوت ہو رہی ہوتی تھی داود علیہ السلام اللہ پاک کی زبور کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو جانور اور درندے قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے جیسے مشہور ہو گئے ان پر جادو ہو ہے بس ایسے دیوانے ہو کے پرندے رک گئے اور بیٹھ گئے بعض تو ایسے بھی ہوتے تھے کہ داود علیہ السلام جب تلاوت کرنے کے لیے باہر جاتے پہاڑ کی طرف وغیرہ تو بعض لوگ ساتھ چلے جاتے کہ تلاوت سنیں گے یہ خاص بالحانہ انداز میں تلاوت کریں گے سوئی ہوتی ہے نا سہرا ہوتا ہے تو جب ادھر جاتے تو بعض کیسے لوگ کے ساتھ اس لیے جاتے کہ وہ فلانے فلانے پرندے بھی آئیں گے نا تلاوت پر وہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے ان کو پکڑ لیں گے پھر ذبح کر کے کھائیں گے داود علیہ السلام ان کو سمجھاتے کہ بھائی ایسا نہ کیا کرو یہ تو آپ کرتے ہو ویسے اپنے طور پہ شکار کرو نا یہ ہمارے شکار شدہ کو تم کیوں پکڑتے ہو تو اللہ نے داودی حدیث میں آتا ہے آخرت میں اب کتاب قرآن پاک ہے لہن داودی کے ذریعے سے اللہ پاک کی اس دربار کے فضاؤں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ گونج رہی ہوگی جیسے ہلکی ہلکی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا ایسے میدان میں آواز آ رہی ہوگی لیکن داود علیہ السلام کی تلاوت کی وہ جھلک ہوگی ان کی آواز کی فرمایا اللہ مما میں جو چیزیں ہم نے سکھا دی جو ہمیں چاہا پھر ان کے بیٹے کو اللہ پاک نے اس سے بڑی سلطنت ادا کر دی کہ ساری یہ تو صرف باپ کا یہ بس پر معجزہ تھا کہ تلاوت ہو رہی ہے ساری چیزیں رک جاتی ہیں قریب آ جاتی ہیں اور بیٹے کو بادشاہت کی کہ رک جانے کی ضرورت نہیں ہے جو آرڈر کرتے رہو وہ چلتی رہے گی آپ کا حکم مانتی رہے گی ہوا بھی تابے ہو گئی ساری چیزوں کی زبانیں بھی سکھا دی یہ سب اس کے قبضے میں ہے جب یہ اس کے قبضے میں ہو جائے تو سب اس کے قبضے میں ہے جب یہ اس کے قبضے میں نہ ہو تو پھر ساری دنیا نافرمان ہو جاتی ہے فرمایا ولولا فضل الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ہم بعض دفعہ مسلمانوں کی اور کافروں کی یوں جنگ کراتے ہیں یہ ہمارا دستور ہے ہم ان کو تو سزا دیتے ہیں اپنوں کو آزماتے ہیں کہ جہاد کے لیے کون جاتا ہے تلک آیات اللہ نتلوا علیک بالحق اے نبی ہم آپ کے اوپر سچی سچی باتیں وہی کے ذریعے سے آپ کو بتاتے ہیں اس لیے کہ انک لمن المرسلین آپ بھی ہمارے پیغمبروں میں سے ہیں بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين یہ جی، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں احکام ہیں ہم ان کو آپ کے اوپر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں یعنی وہی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں وہ ان قلم المرسلین اور بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں یہ دوسرا پارہ ختم ہو رہا ہے آخری عید کریمہ ہے اور اس سے پہلے حضرت شمیر علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ جہاد کا ذکر کیا ہے اس جہاد میں جس بندے کو اللہ رب العزت کی مرضی سے پیغمبر علیہ السلام نے قائد مقرر کیا تھا اس کا ذکر ہوا پھر جن لوگوں نے بات مانی وہ کامیاب ہوئے کہ بھائی اس نہر سے پانی نہ پینا وغیرہ اس واقعے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یہ ہماری آیات ہیں احکام ہیں ہم نے آپ پر ٹھیک ٹھیک نازل کیے ہیں اور آپ پیغمبروں میں سے ہیں مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اوپر ایک پیغمبر کے زمانے میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا ایسے ہی آپ بھی پیغمبر ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش ہوں گے آپ کے زمانہ نبوت میں دور رسالت میں اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ بھی پیش ہوں گے کبھی کسی دشمن کے ساتھ جہاد کی ضرورت بھی پیش آئے گی اور اصل کامیابی جہاد میں جو انابت اللہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ متعلق ہے متوجہ اللہ بس اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا دوسری یہ بات بتائی کہ کامیابی بات ماننے والوں کے ساتھ ہوتی ہے جو باتیں نہ مانیں اللہ اللہ کے رسول کی اور پھر یہ سمجھیں کہ کامیابی اور فتح ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ ان کا یہ سمجھ کہ فتح اور نصرت اور مدد کامیابی ہمارے ساتھ ہے یہ غلط سوچ اور سمجھ ہے جب عام حالات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ نہیں مان رہے تو کامیابی کی امید نہیں رکھنی چاہیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو اور بر صغیر کے اس علاقے کے دین کے موجد ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اس بر صغیر اس جنوبی بر صغیر ایشیا کو اسلام کی دولت اور تعلیمات ملی ہیں آپ نے آپ نے کتاب میں فرمایا کہ اصل انبیاء علیہ مسلاط وسلام کو بھیجنے کا مقصد ربانی جو ہے اللہ کا مقصد انبیاء کو بھیجنے کا وہ لوگوں کے عقائد کی اعمال کی اور معاشرت کی اصلاح ہے کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اعمال صحیح ہو جائیں رہن سہن معاشرت سے صحیح ہو جائے رسومات سے اجتناب ہو جائے رفع ظلم ہو جائے ظلم ختم ہو جائے عقائد اعمال اور معاشرت میں اچھے اخلاق ایک دوسرے کی بھلائی ظلم کے ظلم کا خاتمہ یہ انبیاء علیہ مسلاط وسلام کو بھیجنے کا مقصد ہوتا ہے یہ تعلیم لے کر آتے ہیں انبیاء یہی وہی ہوتی ہے تمام انبیاء کا مقصد توحید و رسالت عقائد و امان اور رسومات سے اجتناب رفع ظلم ظلم کو ختم کرنا ہٹانا اس سے انسانیت دنیا میں سکون کا ساتھ لے کر گزارا کر سکتی ہے انبیاء مثرات اور سلام کی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں میں یہ اچھائیاں آنے لگ جائیں اور برائیوں کا ازالہ ہو جائے بس مقصد نبوت وہ حاصل ہے لیکن اگر کوئی ایسی فسادی فضا ہے کہ جو مسلسل دعوت و تبلیغ کے ساتھ یہ روحانیت نمودار نہیں ہو رہی توحید و رسالت عقائد و اعمال صالحہ رسومات سے اجتناب رفع ظلم مسلسل تبلیغ کی دعوت سے انبیاء کی محنت سے یہ مقصد حاصل ہو گیا بس یہی بحثت تھی نبوت کے مقصد کی اگر یہ نہیں ہوا اور کوئی فسادی عناصر ہیں جو اس خیر کو روکنے کے لیے وہ کوشش کرنے لگ گئے کہ یہ پیغام نہیں پھیلنا چاہیے جو شریر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے طرح سارے ہوں جیسے نیک چاہتے ہیں انبیاء علیہ السلام چاہتے ہیں کہ سارے نیک لوگ ہوں ایسی مد مقابل وہ شیاطین ہیں وہ شریر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب نہ ہو اور پھر وہ حریف بن کر مد مقابل بن کر وہ مسلمانوں کا اس خیر کے پیغام کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کریں مقصد تو توحید و رسالت عقائد و اعمال کی اصلاح رسومات سے اجتناب اور رفع ظلم ہے اگر یہ مسلسل تبلیغ سے حاصل ہو گیا اچھی بات ہے اور اگر یہ نہیں ہو رہا بلکہ وہ پھوڑا وہ ایسا متعدی بن چکا ہے مد مقابل شریر کا کہ وہ اس خیر کے پیغام کو جو دینے والے ہیں ان کو وہ دبانے کی کوشش میں ہے ختم کرنے کی کوشش میں ہے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش میں پھر جہاد کا حکم فرض فرق تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پیغمبر ہیں ہم آپ کے سامنے پہلی والی باتیں بتا رہے ہیں گویا آپ کے ساتھ اس طریقے سے یہ معاملات پیش ہوں گے جہاں انبیاء علیہ وسلام کا ایک تسلسل دعوت و تبلیغ کا رہا اور شریر لوگ کی جماعت بے شک زیادہ تھی لیکن انبیاء کی قوت بادو بازو سے ان شریروں کا ازالہ ہو سکتا تھا تو جہاد کی شکل ارشاد فرمائی اور ساتھ اعلان کیا جاہد الکفار والمنافقین بغلوز علیہم سختی کا حکم ہے اور اس مقام پہ سختی ہمیں پسند ہے کیونکہ جو اللہ کا نہیں اللہ کے رسول کا نہیں شریعت کا نہیں جو اپنے خالق کا نہیں وہ کس کا ہے اور سمجھا بھی رہے ہیں بار بار بتا بھی رہے ہیں جب نہیں ہو تو پھر اس کے ساتھ اگر جہاد کی ترتیب نبوت اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے تو پھر جہاد کا حکم ہو جاتا ہے لیکن شریر مادہ اتنا ہے کہ وہ کسی نسبت میں نہیں آتا بہت زیادہ ہے یہ چند ہے پھر اللہ رب العزت موجزانہ طور پر اپنی غیبی شکل میں مفسدین فی الارض کو ہلاک کر دیتے ہیں کبھی طوفان نوح کی شکل بن جاتی ہے اور کبھی سمود کے اوپر ہوا چل کر پتھروں کی بارش کی شکل بن جاتی ہے اور کبھی کوئی اور ترتیب ہو جاتی ہے اور جب انبیاء علیہ اس شریر جماعت کا جہاد کی شکل میں گویا کہ ازالہ کر سکتے ہیں تو پھر جہاد کا حکم ہوتا ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کئی انبیاء کو ہوا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کو اپنی توحید رسالت عقائد عمال صالحہ کے مقابلے میں اور کوئی نظام پسند نہیں ہے اور کوئی عقیدہ پسند نہیں ہے اور کوئی عمل نہیں پسند عقائد اعمال اخلاق تو وہی اچھے ہیں نا جو خالق کے بھیجے تو فرمایا تلک آیات اللہ نت اللہ کا ہم قرآن باتیں انبیاء اے نبی آپ کو ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں کہ آپ بھی پیغمبر ہیں اور ایسے واقعات آپ کے ساتھ ہوں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی تو مشرقین مکہ نے ہر طرح کے اعتراض کیے یہ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا جھوٹا وہ اس کو پتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کون سا جھوٹ کامیاب ہوگا جھوٹا نہیں ہوا کبھی ایک جھوٹ بولے گا پھر دوسرے دن سوچے گا کہ اس کا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تو پھر دوسرے دن دوسرا جھوٹ بولے گا کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے ایک دن کہے گا جھوٹا کہ یہی صدر ہے یہی رہے گا گا اور دوسرے دن کہے کہ اس کو ایک مناسب طریقے سے نکلنے کا راستہ دے دو وہ آج اٹھے کل تو تم اپنے اس چمچے کو یہ کر رہا یہی صدر ہے یہی رہے گا تو اپنی بات پر پکڑا ہونا اور آج کہہ رہا ہے کہ اس کو مناسب نکلنے کا راستہ دے دو تو ہمارا پالا ہوا تو ہے نا دوستوں ہمیں یاد کریں جھوٹے انسان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا وہ ہر روز جھوٹ کو بدلتے ہیں کیونکہ انہوں ان کو ایک ہدف چاہیے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر جھوٹ بولتے ہیں مشرقین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تبلیغ دعوت و تبلیغ کی باتیں سنی آپ کو دبانے کے لیے چپ کرانے کے لیے آپ کی دعوت کو ختم کرانے کے لیے ہر ترتیب کی کبھی کہا شاہر ہے کبھی کہا مجنون ہے کبھی کہا یہ کسی سے کسی سے کر آتا ہے اور ہمیں آ کر بتاتا ہے کبھی کیا کبھی کیا قرآن مجید نے یہ بات کہی ارے تم ہمارے نبی کی تعلیم کے اوپر اعتراض کرتے ہو اذا تطلع علیہم آیاتنا بیناتن قال الذين لا يرجون لقاءنا اتبع قران هذا غير هذا او بدل جب جب ہمارے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے آیات سنا رہے ہیں نہ ماننے والے یہ کہنے لگے یہ قران نہیں چاہیے کوئی اور اس کی جگہ پر لے کر آؤ کل اے نبی آپ فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی میرے دائرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے اس قرآن کو بنا سکوں کیا ہے دائرہ اختیار میرا انتب اللہ ما یوحا الی جو اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر وہی آتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم کہ مجھے اس طرح کی بات کرنے سے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ کیسے میں اپنے پاس سے کروں تم کیسے کہتے ہو کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جا کے پرانے کسی کہانیاں پڑھ کے آ جاتا ہے اور ہمارے سامنے وہ امام سابقہ کے واقعات سناتے ہیں تو چالیس سال گزر گئے کس سے کہانیاں اللہ تللوں کا دور تو تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ سال والا ہوتا ہے اس وقت اس نے کیوں نہیں تمہارے سامنے امام سابقہ کے قصے سنائے اگر کسی سے پڑھ کر وہ قصے آ رہا تھا تو میں کل لو شاہ اللہ ہوں ماں تلو تو ہوں علیکم ولا ادراکم بھی فقط لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تاخلون اے نبی آپ ان کو فرما دیجیے اگر اللہ چاہتا تو کوئی بات بھی میں انہوں نے سابقہ کی تمہارے سامنے نہ کرتا جب اللہ مجھے نہ بتاتا تمہارے سامنے میں نہ کرتا نہ کسی کا میں اظہار کرتا اور پھر ایک بات سوچنے کی کہ فقط لبست فیکم عمرا من قبلی چالیس سال تمہارے سامنے گزر گئے ایک آدھ مہینہ نہیں ایک آدھ سال نہیں اس میں کئی غموں کے دور بھی آئے کئی خوشیوں کے دور بھی آئے کئی گرم و سرد دور بھی آئے تو میں اس وقت میں کس سے کہانیاں پڑھتا نا تمہارے سامنے اگر کسی سے سیکھ کے آتا تو وہ پہلے دور زیادہ جوانی کا قصوں کا شوق ہوتا ہے اس وقت کرتا فرمایا کہ نبست فی کو عمر من قبل فلا تاخلو کیا تم سمجھتے نہیں ہو تو یہ فرمایا کہ اے نبی آپ بھی نبی ہیں پیغمبر ہیں مرسلین میں سے ہیں ہم آپ کو امم سابقہ کے واقعات بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش ہو جائے گا جہاد کرنا ہوگا بات یہ ہے کہ جہاد میں کامیابی اس کو ہوگی کہ جو بات ماننے والا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اور جس شخص نے یہ اپنی زندگی کا منشا بنا لیا ہو کہ بات وہی کرنی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے کبھی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی نفسیاتی پریشانیاں یا کوئی دماغ پر ٹینشن دباؤ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ صحیح معنی میں عقیدہ نہیں ہے اللہ رب العزت کے فیصلے پر کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے خیر آئے یا کوئی مصیبت آئے اپنے اعمال کی وجہ سے تو اس پر ایسی پریشانی ہو جانا کہ بالکل ہی حمل سے بار ہو گیا تو عقیدے میں نقص ہے فرمایا ہم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك اے نبی آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر آئے اور ان میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور بعض کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے لیکن بات یہ ہے کہ کوئی پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا کوئی فرمان نہیں کر سکتا کوئی ہدایت کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا اللہ بھائی اللہ ماکان رسول اللہ اللہ کوئی پیغمبر بھی ہاں ہم کسی کی بات آپ کو امم سابقہ میں سے کسی پیغمبر کی بات آپ کو سنا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں بہت ساروں کی بتائی بہت ساروں کی نہیں بتائی لیکن سب کا اصول ایک ہی ہے کہ جس پیغمبر کو ہم جو بات بتاتے ہیں وہی آگے وہ کرتا ہے اپنی طرف سے پیغمبر کوئی بھی بات نہیں کرتے خواہ موجودہ ہو یا کوئی وہی کا پیغام ہو فیضا جا امر اللہ اور جب لوگ نہ مانے تو اللہ کا پھر حکم آ جاتا ہے یا امر اللہ سے عذاب اللہ اللہ کی ناراضگی کا فیصلہ آ جاتا ہے بالحق اور پھر ہو جاتا ہے وہ بخش رحمن القلم اور پھر باطل لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کے سامنے انہوں سابقہ کی باتیں بتائیں تاکہ ایسے واقعات آپ کے سامنے بھی آئیں گے اور اصل میں بات ماننے والے کامیاب ہوتے ہیں علماء نے لکھا ہے بس ختم کرتے ہیں بات کو کہ صلاحیت دین کی اتباع کی تب آتی ہے تزکیہ نفس کا دل پاکیزہ تب ہوتا ہے جب تخلیہ ہو جائے تخلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے گم دور ہو جائے رسومات دور ہو گئی بدت دور ہو گئی شرک دور ہو گیا بغض دور ہو گیا حسد دور ہو گیا یہ سب کچھ دور ہو گیا تو پھر اس کے کی ہوتا ہے پاکیزگی ہوتی ہے جب دل میں پاکیزگی آ گئی پھر شریعت کا ہر حکم ماننا آسان ہے تو فرمایا کہ انبیاء کی بحثت کا مقصد وہ رفع ظلم ہے اور عقائد اور اعمال اچھے کرانے ہیں اور رفع ظلم وہ ظلم شرک ظلم ہے بدت ظلم ہے کسی کو مارنا ظلم ہے جھوٹ بولنا ظلم ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم ہے بلا وجہ دھوکے کے ساتھ چیز مہنگی بیچنا ظلم ہے دفتر کے اندر پورا ٹائم نہ دینا یہ ظلم ہے اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے طرح صحیح معنی میں ادا نہ کرنا ظلم ہے ارکان اسلام کی صحیح معنی میں یہ ظلم کی تمام اقسام ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات میں اس کو ذکر کیا ہے باب ظلم دون ظلم کہ ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں کوئی بڑے ظلم کوئی چھوٹے ظلم اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے